تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اجتماعات والے ہمارے بڑے تہوارات رحمۃ اللہ علیہ نے ان چار اعمال کو اتنی بار فرمایا بھی ہے بار بار بار بار ان کی تکرار کروائی اور ہم سے بھی اپنے شاگردوں سے بھی غلاموں سے بھی حضرت والا نے ان چار اعمال کی بہت زیادہ تکرار کروائی ہے اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان چار اعمال کو اپنا لے گا اپنی زندگی پہ اپنے جسم پہ لاگو کر لے گا ان شاء اللہ تعالی اللہ کا ولی ہو جائے گا اللہ کا ولی ہو جائے گا اب اللہ کی اللہ کی ولایت ہمیں کیوں چاہیے اس لیے چاہیے کہ جس کا ولی اللہ تعالیٰ ہو جائے یعنی جس کا اللہ تعالیٰ جس کا دوست ہو جائے اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی تو چلو بھائی آپ کہیں کہ ہم تو ہم تو دنیا میں بڑے مزے میں ہیں ہمارا کاروبار بھی ہے کھانا پینا بھی ہے بال بچے بھی خوب گزر رہی ہے لیکن آخرت میں کیا ہوگا پھر مرنے کے بعد تو اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب بھی دینا ہے تو غرض یہ کہ دوستی اللہ تعالیٰ کی ہر حالت میں ضروری ہے ہر حالت میں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کر کے اللہ کی ولایت لے کے جو شخص دنیا سے جائے گا وہ مزے میں رہے گا کہ نہیں فائدے میں رہے گا اس لیے ہمیں اللہ کی ولایت چاہیے اللہ کی دوستی اللہ کا تعلق ہم کو اس لیے ضروری ہے تو میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص ان چار اعمال کو کر لے گا اگر سے چار اعمال ہیں بہت مشکل اس کی وجہ کیا ہے کہ نفس کے اوپر بڑے گراہ گزرتے ہیں بہت مشکل گزرتے ہیں تو فرمایا کہ یہی کنجی ہے کامیابی کی کہ اس میں جو ہے چار اعمال کرنے سے جو نفس پہ اتنا بار اٹھا لے گا اس کے لیے دون دین کے دوسرے کام انتہائی آسان ہو جائیں گے یہ وجہ ہے یہ کنجی ہے باقی دین پر عمل کرنے کی اور ان اعمال میں وہ تاثیر ہے ان اعمال میں وہ تاثیر ہے کہ یہ اعمال اللہ کے بندوں کو اللہ کی ولایت خاصہ تک پہنچانے کے لیے بالکل اکثیر ہے اکثیر کہتے نا یہ دوا بڑی مجرب ہے بڑی بڑی اکثیر ہے ایسے ہی یہ اعمال بندے کو اللہ تک پہنچانے اور بندے کو اللہ کی ولایت خاصہ تو خاص دوستی خاص تعلق تک پہنچانے کے لیے انتہائی اکثیر ہے اور ان کے اکثیر ہونے کی وجہ بتا دی ایک تو یہ اعمال اصل میں کیا ہے بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے انتخاب کیا گیا ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں تو یہ جو بڑے گناہ چھوڑ دے گا اس کو چھوٹے گناہ چھوڑنا کتنا آسان ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ان اعمال میں تاثیر ہے ان اعمال کے کرنے سے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی دوستی کا دائیا بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اللہ اللہ کا وہ قرب حاصل ہو جاتا ہے جس سے خود بخود بندہ انہی کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے نہ میں دیوانہ ہوں اصور نہ مجھ کو واقوری آنی کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیبو گرے بات بندہ پھر انہی کا ہونے لگتا ہے بندہ چاہت سے چاہنے لگتا ہے گناہوں سے اس کو تبھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے گناہ اچھی چیز ہے بھائی کہ بری چیز ہے گنا بری چیز ہے تو بری چیز سے نفرت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اور گناہ جو کہ بری چیز ہے تو بری چیز کو جلد چھوڑ دے دینا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے نا اور چھوڑنا بھی چاہیے جلد بری چیز سے بری چیز کو جلد چھوڑنا چاہیے تو اس ان اعمال میں وہ تاثیر ہے کہ طبیعت کے اندر بری چیزوں سے نفرت بھی پیدا ہو جائے گی اور نیکیوں سے اچھی چیزوں سے تعاط سے اللہ تعالی کی پسندیدہ باتوں سے جو ہے وہ محبت پیدا ہو جائے گی اور بتا دیا کہ یہ اعمال چونکہ نس کو بہت گرائیں ذرا مشکل کام ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں اس کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے اس لیے مشکل کام ہے لیکن ہمت کر کے اگر کوئی شخص مشکل کام کر لے تو پھر اس کے لیے آسان کام تو بالکل کوئی معنی نہیں رکھتے جیسے کوئی شخص بھینس اٹھا لے جب بھینس اٹھا لے گا تو وہ شخص مرغی اور بکری کتنی آسانی سے اٹھا لے گا تو اگر ہمت کر کے ہم یہ چار کام کر لیں تو اتنی بڑی قیمتی چیز ہم کو مل جائے اللہ کی دوستی اللہ کی ولایت ہمیں مل جائے بزرگی اعلیٰ مقام کی بزرگی نصیب ہو جائے اعلیٰ مقام کی اللہ والا بن جائے ساتھ اور ابتدا کے دوسروں سے دعائیں کرانے جاتا ہے یہ خود دعا بن جائے گا اور دوسرے اس سے دعا کرانے آئیں گے اور دنیا کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ صرف آخرت کے لیے ہے بلکہ اس کی دنیا کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ مزیدار بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پرانے پاک میں من عاملہ صالحم من ذکر او انسا غور مطمن فلن ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اور وہ مومن بھی ہو مومن تو ہونا شرط ہے نا مومن بھی ہو پھر فلن ہو یم نہ ہو حیاتم ہم ضرور لام لان تاکیب قانون ثقیلا اس کو کہتے ہیں عربی میں کہ لان تاکیب کا ہے کہ ضرور بے ضرور اور نون نے ہے کہ ضرور بے ضرور ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں حیات طیبہ اس کا ترجمہ حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہم ضرور بے ضرور اس کو بالف زندگی دیں گے بالف مانا کہ میر گلشن جنت کو دور ہے عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے دنیا ہی میں اس کو کیا اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل ہے جنتن کی دنیا ماں حضور مولا یہ خالق و جنت کو پا جاتا ہے بتائیے مخلوق زیادہ افضل ہے کہ خالق ہے بتائیے خالق اگر دل میں آ جائے جنت بھی مخلوق ہے اللہ نے جنت بنائی ہے نا اب جنت مخلوق ہے تو مخلوق میں زیادہ مزہ ہوگا یا خالق میں زیادہ مزہ ہوگا اس لیے یہ چار اعمال اللہ تعالیٰ سے دوستی کے اس معیار کو ہمیں دلا اس معیار کو پہنچا دیں گے دوستی کے اس معیار کو پہنچا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود بندے کا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں آ جائے گا کیونکہ ان چار اعمال سے نفس پہ چونکہ گرانی بہت ہوتی ہے دل ٹوٹتا ہے جب ان کاموں پہ عمل کریں گے جو ہم ابھی بتائیں گے ان کاموں پر عمل کرنے سے دل ٹوٹ جاتا ہے بعض اوقات سوسائٹی والے بعض اوقات پاس پڑوس والے بعض اوقات یار دوست اس کو تانا کر دیتے ہیں کیا تم ملا ہو گئے کیا کس راستے پہ جا رہے ہو یہ تو بہت پرانا راستہ ہے اس کو کہہ دو کہ راستہ تو پرانا وہی تو پرانا تو اولڈ از گولڈ ہے دنیا میں تو ہم کہتے ہیں اولڈ از گولڈ تو یہ بھی اولڈ از گولڈ ہے یہ پرانا راستہ چودہ سو برس پہلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے ہے اگر اس دوران آپ ہمیں ملا کہہ دیں کچھ بھی کہہ دیں لیکن آخرت میں جا کے کون کامیاب ہوگا اگر تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے عرض کیا کہ اگر سے داڑھی رکھی ہے لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں مجھے ملا ملا کہہ رہے ہیں اگر اگر تانوی نے کیا جواب دیا فرمایا کہ آج ان کو ہنسنے دو کل تم کو رونا نہیں پڑے گا کل تم کو رونا نہیں پڑے گا تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے پاس تو حاضر سب نے ہونا ہے سب کا عقیدہ ہے جب وہاں جائیں گے تو کس کی شکل کامیاب ہوگی سورج شکل کس کی بنانے میں فائدہ ہوگا بتائیے اب کیا مرنے کے بعد گاڑی رکھیں گے مرنے کے بعد گاڑی آئے گی مرنے کے بعد تو ہاں کچھ کچھ گاڑی آ جاتی ہے جب یہ مردہ ہو جاتا ہے انسان تو ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اس کا قلب کی حرکت تو بند ہو جاتی ہے لیکن اس کے دماغ کا حصہ کافی دیر تک کام کرتا رہتا ہے اور اس کے باقی جسم کی کچھ آزاد کام کرتے رہتے ہیں اگرچہ ڈیڈ باڈی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر بنا کچھ دیر تک کام کرتا رہتا ہے اس وجہ سے اس کے بعد بعض اوقات مردے کے بال بھی بڑھ جاتے ہیں تھوڑے سے تو غرض یہ ہے کہ وہ داڑھی جو مرنے کے بعد بڑھے گی وہ ہمارے کام کی تھوڑی ہو گی کام کی تو وہ ہے اب دنیا مزرات الآخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہوئی جب آخرت یا آگ بند ہو گئی تو دنیا کی کھیتی تو ختم ہو گئی دنیا کی کھیتی دنیا کا رجسٹر ہمارا بند ہو گیا اب اس کو کتنا بھی جوتے مار لو کے تو مردے کو جوتے مار لو تو کچھ بھی اثر نہیں کرے گا تو فرمایا کہ جو کام کرنا ہے اختر جگ میں آئے ہو تو دیا دھرم کے کام کرو حضرت ہمارے حضرت کا شعر نہیں ہے لیکن سنایا حضرت جی نے تھا اکثر جگہ میں آئے ہو کچھ بڑا دھرم کے کام کرو یہ وقت پھر نہیں آئے گا ہاتھ میں جو کرنا ہے آج کرو مرنے کے بعد یہ کھیتی اس کا رجسٹر بالکل بند ہو جائے گا رامن کاتبین اپنی کتابیں بند کر دیں گے صحیح اعمال بند ہو گیا جو اچھا کیا وہ ایک طرف جو برا کیا وہ ایک طرف اب قیامت کے دن سمئی عمل میں فال ضرورت ومن نہیں یا عمل مینپال جو اچھا کیا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ اس اچھائی کا ضائع نہیں فرمائیں گے ہاں ترازو ہوگی اللہ بچائے اس حساب کتاب سے حساب کتاب کو مانگنا ہی نہیں چاہیے اے اللہ ہم کو بغیر حساب کے مفرت فرما دے حساب کے ہم لائق نہیں ہیں کہ کبھی بھی لائق نہیں ہیں اگر کہ ہم بزرگوں کی صورت شکل لیے ہوئے ہیں عبادات کر رہے ہیں پھر بھی اللہ حساب دینے کے لائق نہیں ہے کیونکہ نہ ہمارا ظاہر اس قابل آپ کی شان کے لائق نہ ہمارا باطن آپ کی شان کے لائق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ ماں عرف نہ حق کا معرفت و ماں اردناک حق کا عبادتِ اے اللہ میں آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا اور نہ ہی میں آپ کی عبادت کا حق ادا کر سکا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء انبیاء کے بھی سردار اور راتوں کو رونے والے اتنا رونے والے کہ پیروں میں کھڑے کھڑے چھالے پڑ جاتے تھے گرم آ جاتے تھے اور سینا مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کھول رہی ہو رونے اور غم کی وجہ سے امت کے غم کی وجہ سے اتنا روتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فرما رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے تو ہم کو اللہ سے اللہ کا سب کے اس صورت شکل کچھ ایسی بنا لے کہ اللہ کہیں کہ میرے بندے کی شکل میرے محبوب کی شکل میں آیا ہے میرے محبوب کی شکل میں آیا ہے جیسے حضرت موسا علیہ السلام کو جب جادوگروں نے ستانا شروع کیا اور فروغ کے سامنے تماشا دکھانے کو گئے تو انہوں نے تماشا دکھانے کے لیے مذاق اڑانے کے لیے ارادہ کیا تھا اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑانا مگر اللہ کی کریمی دیکھو اور اللہ کی بے نیازی دیکھو ہے جس کو چاہو تو کرو اپنا ولی تو نہیں پابند جسم کا ہے بنی اللہ کسی کے پابند نہیں ہیں آپ اپنے آسامات کے بھی پابند نہیں ہیں آپ اپنے قضاء و قدر کے بھی پابند نہیں ہیں آپ بالکل بے نیاز ہیں مستغنی ہیں جس کو چاہے جس کو چاہے وہ اپنا ولی بنا لیتے ہیں ایک واقعہ اگر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یاد آ گیا یہ بھی یاد رکھیے گا جو نہیں بتانے والا تھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حکم آیا کہ جاؤ فلاں فلاں محلے فلاں بستی میں جاؤ اور وہاں ایک عیسائی ہے جو گرجا کے اندر عبادت کر رہا ہے ضمنار پہنے بھی ہے تم جا کے اس سے کہو اس کو ذمنار توڑ دے اور اس کو مسلمان بناؤ اور وہ چلے وہاں سے جب وہ بستی میں پہنچے دیکھا ایک شخص گرجے کے اندر عبادت کر رہا ہے اور زمدار اس نے پہنی ہوئی عیسائی جو ہیں تو جا کر انہوں نے حکم دیا کہ اس زمدار کو دے کیونکہ اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی تمام پیغمبروں کے ابھیان منسوخ ہو چکے کیونکہ وہ جنگل ایرانے میں عبادت کرتا تھا اس تک دین نہیں پہنچا تھا آپ نے جا کے اس کو سمجھایا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چلے گی اب کوئی اور پیغمبر کا دین نہیں چلے گا لہٰذا تم اس زمنار کو توڑ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا فیصلہ ہدایت کا فیصلہ پہلے پر ہوتا ہے حضرت مجھے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی کو ڈپٹی مجسٹریٹ بنانا ہو کسی کو وزیر بنانا ہو پہلے حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو ہم نے وزیر بنانا ہے پھر اس کے بعد اس کو گارڈ دیے جاتے ہیں اس کے بعد اس کو اس کی پروٹوکول دی جاتی ہے گاڑی دی جاتی ہے اور سیکورٹی دی جاتی ہے بنگلہ دیا جاتا ہے پہلے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 نے سب کل کلمہ پڑھا ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس کو تم فلاں ابدال جو جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کو فلاں ابدال کو اس کو فلاں کرسی پہ اس کو بٹھا یہ تقریبی معاملات اللہ تعالیٰ اپنے بعض اولیاء کو دیتے ہیں ان کے ذمے ہوتے ہیں تو لہذا انہوں نے ان کو اس شخص کو جو کافر تھا اور بت پرستی کرتا تھا کے دن میں ابھی نماز بھی نہیں پڑھی روزہ بھی نہیں رکھا کوئی سستا خیرات بھی نہیں کیا اس کو اللہ نے افضال کا درجہ دے دیا یہ ہے جو اس میں آئے جو دریا رہن تھا سب سالہ ہو فخر ہو سفر اولیا ہزاروں سال کے کافر کو جو ہے اللہ تعالیٰ جب دور میں آتا ہے تو اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی ولایت میں اس سے نواز دیتے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ کبھی الہی می اشا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جلد فرما لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور اتنے کریم ہیں اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا حدیث کرسی میں ہے کہ بندہ جب ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں ہم چلے تو صحیح ہم تو چلنا ہی نہیں چاہتے ہم تو غوروں کی طرف بھاگ رہے ہیں ہم ان کی نقل کر رہے ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے بتائیے بتائیے کافروں کا ٹھکانا جہنم ہے کہ نہیں ہے تو ہم ان کی نقل کرنے جا رہے ہیں کچھ تو ہم سوچیں اگر سے ہو خوب ترقی سے اللہ خوب ترقی کر رہے ہیں خوب و عشرت خوب دولت ان کے پاس ہے اس کے باوجود ٹھکانہ ان کا کہاں ہے جنم ہے اس لیے کہ ایمان نہیں لے کر آئے کل انعام ہم اضل ارے آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو جانور ہیں کیونکہ انہوں نے ساری ترقی کر لی ساری عقل عقلیں ان کو ہیں کہ کیا چیز کس سے بنتی ہے سارے کیمیکل ریئیکشن ان کو معلوم ہیں ساری ترقیات ان کے ہاتھ میں ہیں ہوائی جہاز بھی بنا لیے کمپیوٹر بھی بنا لیے راکٹ بھی چلا لیے اور چاند پہ بھی پہنچ گئے لیکن فرمایا اکبر اللہ آزادی نے کہ تصویر محرما مبارک تمہیں مگر یہ تم نے سورج چاند کے جو دعوے کر رہے تھے وہاں پہنچ گئے تو یہ مبارک تمہیں مگر دل میں نہیں تو کہیں روشنی نہیں تم سورج چاند تو پہنچ گئے لیکن خالی تو سورج سے تم نے پہچانا ہی نہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا لمون نواہ رنگ میں دنیا وہ مان ہے ہوں محاذ ہے کہ یہ ظاہر کی چیزیں تو بہت کچھ جانتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی کمپیوٹر ایک سے ایک بنا لیے ہوائی جہاز ایک سے ایک بنا لیے لیکن کیا ہے گدوں کی طرح صبح سے لے کے رات تک لگے رہتے ہیں ہم نے تو دیکھا ہے برطانیہ میں بھی دیکھا ہے امریکہ میں بھی دیکھا ہے صبح سے شام تک یہ گدوں کی طرح لگے رہتے ہیں اگرچہ ظاہر میں بہت ترقی نظر آ رہی ہے لیکن گدوں کی طرح لگے رہتے ہیں اور مسلمان ملک میں حج کرنے جا رہا ہے ہوائی جہاز سے بتائیے ہوائی جہاز بنانے میں کتنی محنت ہوئی کتنا اربوں روپیہ خرچ ہوا اربوں ڈالر خرچ ہوا اور اس میں جہاں مسلمان جو ہے مزے سے سفر کر رہا ہے کمپیوٹر ایک سے ایک بنا ہے مسلمان کے پاس ایک سے ایک کمپیوٹر موجود ہے ٹرینیں بنائی ایک سے ارتھ موونگ مشینری بنائی ارتھ موونگ مشینری بڑی بڑی مشینیں جو بڑی بڑی کھدائیاں کرتی ہیں اس کو ارتھ موونگ مشینری کہتے ہیں یہ سب ترقی ترقیات کی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہمارے ہر مین شریفین کو دیکھو کیسی کیسی کامیاب ہوتی ہیں کہ پھر کافر حیران ان کا تو پیسانہ نکل جاتا ہے ان سے تو اتنا خرچہ ہو ہی نہیں سکتا کتنا چھوٹا سا ملک ہے سعودی عرب اور ہرمین شریف ہے اس کے اندر اور چھوٹے چھوٹے دو شہر ہیں لیکن دیکھو پوری دنیا کی خلقت وہاں جا کے پچاس پچاس لاکھ ساٹھ ساٹھ لاکھ حاجی اور عمرہ کرنے والے سارا سال لگے رہتے اور ان کو دیکھو اللہ نے کتنا نوازا ہے کس قدر خرچ کرتے ہیں اور دنیا کی بہترین ڈیزائننگ دنیا کی ایک ڈیزائن مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ پہلے وہ ماڈل بنواتے ہیں اور اس کی ڈیزائننگ کرواتے ہیں کئی کئی کمپنیوں سے ایک کمپنی سے نہیں کئی کمپنیوں سے اور ہر کمپنی کو اس کے ڈیزائننگ کا پیسہ بھی دیتے ہیں اور کبھی لوگ کیا کرتے ہیں پھر اس کو بھی پورا پیسہ دیتے ہیں اور اس سے بات مزے کی یاد آئی کہ مسلمان اپنی قدر کو پہنچانے اپنی قیمت کو پہچانے انسان کی قیمت کب ہے انسان کی قیمت صرف اور صرف تب ہے جب وہ اپنے مالک کا وفادار رہے جب وہ اپنے مالک کا مفادار رہے وفادار رہے گا تب اس کی قیمت ہے ورنہ یہ کیا ہوگا وہ لائے کا کل انعام میں سے ہو جائے گا بل وہ مغل یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر کہیں کونوں مکان ہے جو نہ رکھی جا سکی ہے دل خواجہ صاحب کا شیر کہیں کونوں ہے جو نہ رکھی جا سکی اے دل اگر رب دیکھا چنگاری میری مٹی میں شامل تھی انسان کی قیمت کب ہے جب اس کے اندر اللہ کی محبت جو کھٹی ہوئی ہے اس کے دل میں اس کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کا درد رکھ کے دنیا میں بھیجا ہے اپنی پہچان کرا کے بھیجا ہے کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو اللہ نے کافر بنایا تھا اس لیے میں کافر رہا نہیں کوئی کافر نہیں کہہ سکتا اس لیے یہ قرآن پاک میں پورا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کر کے فرمایا الفظ جو رب دیکھوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جتنی روح ہیں آج ہمارے اندر جو روح ہے وہ بھی اللہ کی محبت کی چوٹ کھا کر آئی ہے دل ابل سے تھا کوئی آج کا شد آئی ہے یہ چوٹ پرانی جو ابھر آئی ہے اہل اللہ کی صحبت میں آ کے اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا نیک صحبت میں آنا جانا اس سے وہ چوٹ جو پرانی ہوتی ہے جیسے پروا ہوا چلتی ہے پروا ہوا ایک پروا ہوا ہوتی ہے جو مشرق سے چلتی ہے تو جو بوڑھے لوگ ہیں بوڑھے وہ زیادہ جانتے ہیں اس بات کو کہ بوڑھے لوگ جو ہیں جب ہوا چلتی ہے سردی کی خشکی والی ان کے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایک چوٹ پرانی وہ ادھر آئی ہے اللہ والوں کے یہاں وہ ہوا چلتی ہے وہ زبان ہوتا ہے اور وہ مردان ہوتا ہے حدیث قدسی میں ان نفی اللہ نگاہ رکن نہ بہار کہ تم لوگوں کے ایک زمانہ ایسا ہے کہ جس میں نفحات ہوتی ہیں نفحات کیا مطلب اس کا ترجمہ حضرت خانی نے فرمایا ہے اب تجلیات المقربات اللہ تعالیٰ کے ترک کی ہوائیں اگر فتح فطار رہا اگر ان سے یہ ہوائیں تم کو مل جائیں ایسا زمان اور ایسا مکان تم کو مل جائے وہ زمانہ اور مکان مانی ہو جگہ جہاں جہاں یہ اللہ کی قرب کی تجلیات اور ہوائیں چلتی ہیں تو بس پھر تمہارا کام بچ جائے گا یہ تمہارے دل کے اندر جو اللہ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر بھیجا ہے وہ ابھر آئے گی یہ چوٹ پرانی وہ ابھر آئے گی پرانی چوٹ اللہ نے لگا کے ہمیں بھیجا ہے کافر کو بھی اللہ تعالیٰ نے کافر کے لوگ کو بھی اللہ نے اپنی محبت اور اس کو وعدہ لے کے بھیجا ہے اور میں الگ تو کروں اور ہر روح نے اقرار کیا قالو بلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں اب یہاں دنیا میں آ کر ہم اللہ کو بھول گئے تو اگر بھول گئے تو بھائی کہاں یاد دلایا جاتا ہے اہل اللہ کی صحبت میں یہ چیز یاد دلا دی جاتی ہے فکر آفرت پیدا کر دی جاتی ہے یہ دنیا ہمارا پردیش ہے یاد رکھیے کان کھول کر سن لیجیے یہاں ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا ہے یہاں سے ہمیں جانا ہے اپنے مشکل کے ملفوظ کو حضرت نئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو منظوم فرمایا وہ سناتا ہوں جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا بتائیے آج آج تک کوئی لوٹ کے آئے واپس اور ہر شخص کی جانا ہے کہ نہیں جانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا یہ ہے ارشاد قطب زمانہ یہ ہے ارشاد قطب زمانہ ایسی دنیا سے کیا جی لگانا بتائیے دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہی جانا ہے کامیاب کون ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر کے جائے گا دنیا چاہے کچھ بھی کہے میں بار بار یہی آیت میرے دل میں آتی ہے میں کیا کروں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو اس معاشرے ہی کی وجہ سے ہم جو ہے اللہ کے نہیں ہوتے اسی معاشرے کی وجہ سے ہم اللہ سے دور بھاگتے ہیں کہ معاشرہ کیا کرے گا بیوی بچے کیا کہیں گے معاشرے والے کیا کہیں گے سوسائٹی والے کیا کہیں گے یا دوست کیا کہیں گے ہم گاڑی رکھ لیں گے تو یہ ہمارا مذاق اڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یوم یسر ہر امن افیع ہر ہی و ہے و سا ہو و بنی ارے تم پہلے میرے ہو اس کے بعد تو تم یہ تمہارے ہو میں نے ان کو بنایا ہے رشتے بنانے والا میں ہوں اور کل یہی رشتے قیامت کے دن تم سے بھاگیں گے جو میں یا پھر بھی بھاگیں گے اس دن کون من ابھی ہی تمہارا بھائی تم سے بھاگے گا وہ ان ہی و ابھی ہی ماں بھی تم سے بھاگے گی جو ماں اتنی محبت کرنے والی ہے وہ بھی تم سے بھاگے گی اور تمہارا باپ بھی تم سے بھاگے گا کتنے رشتے بیان کر دیے کریم وسا ہی بنی اولاد بھی تم سے بھاگے گی ہے تو ان لوگوں کے لیے تم اپنے دین کو تباہ و برباد کر رہے ہو تو یہ عقل مندی ہے کیا تو اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں کام کی چیز وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے کام کی چیز وہی ہے اس لیے میرے حضرت فرماتے تھے کہ دو کام کو ایسے کر لو کہ جو ظاہر سے متعلق ہیں کیونکہ در حقیقت یہ بڑے بڑے چار گنا ہیں ان کو چھوڑنا ہے کیونکہ اللہ کی دوستی کی حقیقت کیا ہے تقوا ان اولیاء الا المتقون میرا کوئی ولی نہیں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے پرانے پاک میں میرا کوئی ولی نہیں یعنی میرا کوئی دوست ہو نہیں سکتا میرا محبوب یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ متقی نہ ہو متقی اور متقی کس کو کہتے ہیں اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو صرف نمازیں پڑھتا رہتا ہے ہر وقت تصویر لے کے بیٹھا رہتا ہے نہ کام کرتا ہے نہ کاروبار کرتا ہے جنگل میں رہتا ہے یا مسجد میں رہتا ہے نہ اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں نہ اس کو کسی دکھ بیماری آتی ہے یہ مستقل نہیں ہے بھائی تقوا کا مطلب یہ نہیں ہے تقوا کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پرہیز کرنا تقوا مانے گناہ سے پرہیز کرنا دل کے اندر ناجائز خواہش کے ہو گناہ کے کام کی تقاضا ہو لیکن وہ گناہ نہ کرے وہ مستقل ہوتا ہے اور بھائی یہ بھی نہیں کہ اس سے گناہ ہو ہی نہیں کوئی فرشتہ تو نہیں ہے فرشتہ تو نہیں ہے انسان ہے مٹی کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لطن کب فرمایا جب صحابہ تھے صحابہ مخاطب تھے فرمایا کل لکن ستا تم سب کے سب پتاکار ہو اب بتائیے جب رسول ہو خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم سب کے سب کتاار ہو تو ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے جو کہ ہم کتا کار نہیں ہم گناہ نہیں کرتے کل لکن ستعم مگر آگے کیا بات ارشاد فرمائی سبحان اللہ میں قربان جاؤں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے فرمایا و خیر ہو تم نے بہترین خطا کار بتائیے خطا کار بہترین ہو رہا ہے لیکن اس کس وجہ سے ہو رہا ہے اللہ ہو تم پیدا کر لیتے ہو تم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہو تم دل میں نادم ہو جاتے ہو کہ اللہ ہم آئے تو آپ کو آپ کو راضی کرنے کے لیے تھے لیکن ہم تو نفس و شیطان کے غلام بن گئے ہم نے آپ کو ناراض کر دیا گناہ کر کے ہم آپ سے دور ہو گئے ہم نے کیسی نالائکی کا کام کیا ہم نے کیسی بے اور حماقت کا پیدا کیا کہ اتنے بڑے اللہ کو ناراض کیا اپنے مالک اور خالق جو ہمیں زندگی دیتا ہے جو صحت دیتا ہے جو روزی دیتا ہے جو اولاد دیتا ہے ساری محنتیں دیتا ہے ہاں، اس کو ہم نے ناراض کر دیا اللہ ہم نے بڑی بڑا کمین پن کا کام کیا ہمیں معاف کر دیجیے تو تم تمہاری یہ خطا جو ہے سبب عطا ہو گئی خطا سبب عطا ہو گئی واہ کیا بات ہے کہ تم کم خطا ہو تم سب کے سب خطا کار ہو لیکن تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے اور معافی مانگ لیتے ہیں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی نالائکی ہو گئی آپ کو ناراض کر دیا آپ سے میں دور ہو گیا ارے اللہ تعالیٰ نے یہ جو پکوا فرض کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو فرض کیا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں جا رہے ہو ہم تم سے اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتے کوئی باپ چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو جائے وہ چاہتا ہے حضرت میری نگاہوں میں رہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا چاہتے ہیں اس لیے فرمایا دیکھو دنیا میں جا رہے ہو لیکن ایسے ایسے کام مت کرنا جو ہمیں پسند نہیں ہے ورنہ تم ہم سے دور ہو جاؤ گے ہم نہیں چاہتے کہ تم ہم سے دور ہو ہم آپ چاہتے ہیں کہ تم ہم سے قریب رہو اور دنیا میں بھی ہم نے اس لیے تمہیں بھیجا ہے اگرچہ تم ہمارے جنت میں ہمارے زیادہ قریب تھے روح ہیں جنت میں اللہ کے زیادہ قریب تھیں تو اللہ نے پھر دنیا میں بھیجا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی رحمت کے بڑے بڑے خزانے بڑے بڑے انعامات ان کو انسان کو نوازنا تھا ان انعامات سے انسان کو نوازنا تھا بڑی بڑی چیزیں بڑے بڑے انعامات دینے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے روح کو جسے عطا کر دیا کہ ہم تمہیں سر دے رہے ہیں لیکن یہ غیر کے در پہ رکھنے کے لیے نہیں دے رہے ہمارے در پہ سر رکھنا ہم تمہیں آنکھیں دے رہے ہیں تم ان سے ہمارے گھر کو دیکھنا تم ان سے اپنے والدین کو دیکھنا ہم تمہیں ایک حج مغرور کا ثواب دیں گے اگر اپنے والدین کے موقع سے دیکھو گے ہم تمہیں حج مغرور کا ثواب دیں گے اور تم ان سے اپنے بھائی بہنوں کو دیکھنا اور خوبصورت منارو کو بھی دیکھ لینا اور بہت سی چیزیں دیکھ لینا لیکن دیکھو خبردار نامحرم حکومت دیکھنا جن رشتوں کو ہم نے منع کر دیا مامو زاد اور تایا زاد یہ سب جتنے کزنز ہیں یہ سب تمہارے نامحرم ہیں ان کو تم مت دیکھنا کل المقمنین یا وہ ابار ہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ہے آپ کہہ دیجئے کہ ان مومنین سے کہہ دیجئے کفار کو خطاب نہیں کیا مومنین کو خطاب کیا اور اس وقت کے مخاطب کون تھے صحابہ رام رضی اللہ حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان جو حیا عثمانی سے تو فرشتے بھی فرماتے تھے اتنی اتنے حیادار تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جن سے فرشتے حیا کرتے تھے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اور تمام صحابہ کو اس وقت کے مخاطب وہ تھے فرمایا کہ تم المؤمنین یا وہ من افسائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ان مومنین سے اور پھر آگے دل اہتمام عورتوں کے لیے صحابیات کو بھی ارشاد فرمایا وکل تل کی یا وہ غلصاری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ان مومنات سے کہ یہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں نامحرموں محرموں کو ہرگز نہ دیکھیں جیسے مردوں کے لیے نامحرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے ایسے ہی عورتوں کو نہ محرم مردوں کو دیکھنا حرام ہے ذات ہزار ذات مامو ماموزاد جتنے کزنز ہیں ان کو دیکھنا آپس میں مرد عورت کو دیکھنا حرام ہے ایسے ہی بھابھی کو دیکھنا حرام سالی کو دیکھنا حرام اور ابھی ہمارے حضرت کو اتارا حدیث فرماتے رہتے تھے کہ ایک کہادیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے موت ہے یعنی اس سے اتنا ڈرو پردے کے معاملے میں کہ اس سے آئنن بھی دور رہو پلبن بھی دور رہو قالبن بھی دور رہو دل میں بھی خیال مت لاؤ اور جسم کو بھی دور رکھو آج ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں وہ مسل مشہور ہے سالی سالی آدھی گھر والی کتنا اتنا بہودہ بات ہے کتنی بویدہ بات ہے کتنی بہریائی کی بات ہے اور سالی سے بھی پردہ ہے اور جیب دیور سے بھی پردہ ہے جیب دیور سے ایسا پردہ جیسے موت کی طرح آپ بتائیے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حضور کی بات مبارک ہماری ہماری ہمدرد تھی یا اللہ ہماری دشمن تھی اور ہمارے پردہ کرنے سے نیک کام کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ تھا اور نہ کرنے سے آپ کو کیا نقصان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسے تو موت کی طرح ڈرو موت کی طرح ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم گھر کے اندر کوئی کوئی پردہ کوئی حیا کچھ نہیں جبکہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کھلی ہو رہی ہے جب اللہ نے قرآن پاک میں حکم نازل فرما دیا تو مولوی کا بتایا ہوا مسئلہ نہیں ہے بھائی یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتائیے ہمارے جسم کے اوپر اللہ کا حکم چلے گا یا ہمارے معاشرے کا حکم چلے گا ہمارے دل کا حکم چلے گا ہمارے دوستوں کا حکم چلے گا یا اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا ان آنکھوں کے اوپر اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں دی کہ دیکھو ان میرا میں مت دیکھنا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے کیا فائدہ ہے کہ اس سے تمہاری شرم گاہیں محفوظ رہیں کلیل کل مینا لگوشی میں نوسار ہی ویا تمہاری شرم گاہیں اس سے محفوظ رہیں گی اگر تم بدنگاہی کرو گے تو تمہاری شرم گاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی یا تو تم کسی کے ساتھ منہ پالا کر لو گے یا پھر تم اپنے ہاتھ ہی سے اپنی جوانی کو ضائع کرنا شروع کر دو گے آج نوجوان نسل کیا ہو رہا ہے بڑے بڑے بزرگوں کو عقل نہیں آتی وہ کہتے ہیں یہ تو سب بھائی بہن ہیں ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ کھیلے بڑے ارے جب ساتھ کھیلے بڑے ہیں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں احکامات بدل جاتے ہیں بھائی دیکھو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے ماں اس کو ہگاتی ہے متاتی ہے استنجا کراتی ہے سب کچھ کرا لیتی ہے جب وہ بچہ دس سال کا ہو جاتا ہے تو کیا ماں پھر بھی اس کو ہگانے لے جاتی ہے بتائیے کوئی ماں ہے ایسی جس نے دو اپنے دس سال کے بچے کو اس کا پیخانہ صاف کرے بتائیے تو آپ احکامات بدل گئے نا ایسے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں احکامات بدل گئے اب پڑھتے کے احکامات لاگو ہو گئے تو فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک کا حکم ہے کل مل یا بول میں نفساری یہ مولویوں کو بتایا ہوا مسئلہ نہیں ہے اللہ کا حکم ہے اور جو اللہ کا حکم نہیں مانے گا اس کے لیے آگے اللہ نے احساس فرما دیا من آ رہی میں لگی مائی بنتا دیکھو اگر تم ہماری یاد سے اعراض کرو گے ہماری نافرمانی کرو گے ہمارے احکامات سے توجہ نہیں دو گے اور ان پر عمل نہیں کرو گے ایک دن تو تمہیں ہمارے پاس آنا ہے آج تمہاری بند ہوگی کہاں جاؤ گے دنیا میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں قبر میں بھی ہم ہی تمہارا ساتھ دیں گے اور اسی مٹی سے ہم جب تم کو اٹھائیں گے تب بھی ہم ہی تمہارے کام آئیں گے اب اگر تم ہم کو ناراض کر کے آؤ گے تو کیا ہوگا ونا یومر یوم القیامہ دنیا میں بھی تم کو معیشت رنگ کا تلف معیشت دی جائے گی تمہاری معیشت کو تلف کر دیا جائے گا طرح طرح کی پریشانیاں طرح طرح کی مصیبتیں طرح طرح کی بیماریاں ریس میں بے برکتی سبھی کچھ پہاڑ کی طرح تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی جتنی اللہ کا نافرمان ہوگا اتنا ہی مصیبت میں دنیا میں بھی رہے گا اور آخرت میں بھی اتنی ہی مصیبت آئے گی آخرت میں کیا مصیبت آئے گی یوم عام ہم اس کو آخرت میں اندھا اٹھائیں گے اندھا وہ کہے گا اللہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا کہ اب مجھے کیا ہو گیا اللہ فرمائیں گے کہ جس طرح تو نے ہماری آیتوں کو بلایا تھا دنیا میں اس طرح آج ہم نے تجھے بلا لیا بتائیے کس قدر فکر کی بات ہے یہ تو میرے حضرت نے جو پہلا عمل فرمایا ساتھی وہ پہلے ذکر آ گیا اس کا اگرچہ ترکیب دوسری ہے وہ بھی عرض کر دوں گا لیکن یہ نظر کی حفاظت کا حکم سرکار اعمال ہے سردار اعمال ہے دیکھو ہر مجدد کو اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد بھیجتا ہے حدیث بات میں مبوض فرماتے ہیں اور وہ امت کو وہ کام یاد دلاتا ہے وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو امت بھول گئی ہوتی ہے وہ نیا دین ایجاد نہیں کرتا بلکہ تجدید کرتا ہے تجدید رینوویشن پاسپورٹ رینیو کراتے ہیں نا جاتے تو پاسپورٹ دوسرا نہیں بناتے رینیو کر دیتے ہیں یا کوئی بھی کوئی اور چیز ڈاکیومنٹ کرتے ہیں اس کو رینیو کر دیتے ہیں ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں تو یہ متدق جو ہے وہ کار تجدید کرتا ہے دین کا جو حکم امت بھول گئی ہوتی ہے اس کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی حکم ہے یہ بھی حکم ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم نہ ماننے پر اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو جائے گا کہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ نبی سے کہ آپ کہہ دیجیے تو اللہ کا بھی نافرمان ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نافرمان ہو گیا چلیے پھر اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف تو اور کتاب عبادت کتاب اللہ کلام الہی کے بعد سب سے صحیح اس کا نام بھی صحیح بخاری ہے کلام اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے بخاری شریف کا بخاری شریف میں حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زنا العین نظر آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی آنکھوں کا زنا نامورم کو دیکھا زنا ہوں گے آنکھوں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارا تو دل خاص ہے اور نظر صاف ہے ارے بھائی مان لیا کہ آپ کو نظر صاف ہے اور دل بھی پاک ہے لیکن خدا اور اس کے رسول نے تو حکم کیوں دیا کیوں دیا حکم ہمارا کام تو ماننا ہے ہاں ہم تو اللہ کے غلام ہے غلام کا کام ماننا ہوتا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک غلام کو بازار سے خرید کر لائے اور اس سے پوچھا ہے غلام تیرا کیا نام ہے اس نے کہا ارے غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے جس نام سے مالک پکارے وہی اس کا نام اچھا بھائی تو کیا کھانا پسند کرتا ہے تیرا کھانا کیا ہے اس نے کہا غلام کا بھی کوئی کھانا ہوتا ہے جو مالک دے گا وہی کھاتا ہے غلام کا وہی کھانا ہوتا ہے اچھا, اچھا، تو کیا پہننا پسند کرتا ہے انہوں نے کہا غلام کا بھی کوئی لباس ہوتا ہے جو مالک بنا دے وہ غلام پہن لیتا ہے حضرت حسن بسی رنگ سے لا لے ہوش ہو گئی جب ہوش آیا تو اس کو آزاد کر دیا غلام یہ کس کہ ابھی تو میں نے آپ کی کچھ خدمت بھی نہیں کی اور میں ابھی تو آیا ہوں آپ نے مجھے آزاد کر رہے ہیں اس نے کہا انہوں نے فرمایا تم نے مجھے خدا کی بندگی سکھا دی وہ ممالک جس طرح رکھنا چاہے جو طریقہ ہماری زندگی کا ہمارا مالک مقرر کر دے اس سے بہترین طریقہ کون سا ہوگا بھائی اس لیے فرمایا کہ اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کر لو فائدے میں رہو گے میرے عزیزوں فائدے میں رہو گے جس نے اللہ اور رسول کے احکامات کو مان لیا اگر سے وہ مال و دولت والا ہے اگر سے وہ غریب ہے کوئی بھی ہے اللہ کے یہاں ان چیزوں سے ہماری قیمت نہیں لگے گی میرے ہو نہ وہاں کوئی سید صاحب کے نام سے پکارا جائے گا نہ وہاں کوئی بس صاحب کے نام سے پکارا جائے گا نہ وہاں کوئی ملک صاحب ہوں گے نہ وہاں کوئی مہاجر ہوں گے نہ وہاں کوئی کوئی اور قوم کے ہوں گے وہاں پہ اللہ کا اعلان ہوگا ان نہ اکثر ہم اللہ علیہ ہوں گے ان میں سے سب سے نزدیک میرے وہ ہے جو سب سے زیادہ متفی ہے جو سب سے زیادہ میری فرما برداری کر کے دنیا سے آیا ہے بہرحال تو میں یہ کر رہا تھا کہ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چار اعمال جو شخص کر لے گا ان شاء اللہ تعالی اللہ کا ولی ہو جائے گا انشاءاللہ یعنی اس کی طبیعت کے اندر گناہوں سے وہ نفرت پیدا ہو جائے گی اور اس کے اندر تعات اور نیک اعمال کی خود سے بہت پیدا ہو جائے گی ایک چھوٹی سی مثال لے کے جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ یہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ایک شخص دس ہزار روپیہ رشوت لے کے کہیں اسکوٹر پہ بھاگا جا رہا ہے اور دل میں پلاننگ کر رہا ہے کہ آج بیوی کے لیے ہم ساڑی بھی لیں گے اور بیوی نے ایک عرصے سے فلاں فرمائش کی ہوئی ہے وہ بھی پوری کریں گے بچوں کے لیے اچھا کھانا بھی لے جائیں گے کچھ اپنی چیزیں بھی لیں گے پلاننگ کرتا ہوا جا رہا ہے مطلب سے اچانک سے اس کا ایک دوست آتا ہے بھاگا ہوا اور اس کو کہتا ہے میرے بھائی بات سنو تم نے جو رشوت لی ہے پولیس کی گارڈ کی گارڈ تمہارے پیچھے آ رہی ہے اور ہر نوٹ کے اوپر اس کا نشان لگا ہوا ہے اور ابھی تم کو آ کے پکڑ لیں گے اس کو نشان بھی لگا رہا نوٹوں کے اوپر تم پکڑ جاؤ گے تو اس نے کیا کیا دوست کا بھی بڑا شکریہ ادا کیا کہ بھائی تمہارا بڑی مہربانی تم نے مجھے بر وقت خبر دے دی اور اس کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا تو مین ہول اس کو کھلا ہوا دکھائی دیا ڈھکن چوری ہو گیا تھا تو اس نے چور کو بھی گھر چوائے دیں کہ تم نے گھر ڈھکن چورایا گورم اور دس ہزار کی گٹی اس میں اس نے پھینک دی اب حضرت یہ فرماتے سوال فرماتے کہ بتاؤ بھائی کہ اس نے جو گلٹی ہزار روپئے رشوت کی گٹر میں پھینک کی تو اس کو چھوڑ کر خوش ہوا کہ غمگین ہوا بتائیے یہ ہوگا نا کہ مجھے اتنی بڑی بڑی مصیبت سے بچا لیا دوست کا بھی شکر گزار ہوا حتیٰ کے برتن چور کا بھی شکر گزار ہوا <laughs> تو بھائی اللہ والے یہ چیزیں سکھلاتے ہیں کہ دیکھو یہ گناہ کا راستہ ہے اس میں جاؤ یہ نقصان کا راستہ ہے ان کے پاس جا کر طبیعت میں گناہوں سے نفرت خود بخود پیدا ہونے لگتی ہے گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے چھوٹ جاتے ہیں مزے بھائی سے جل جاتے ہیں ہم آپ کو نہیں کہیں گے ہم آپ کو گروان نہیں پکڑیں گے کہ آپ داڑھی رکھو ہم آپ کو پکڑ کے نہیں کہیں گے کہ آپ اپنے اوپر کرو ہم آپ کو نہیں کہیں گے آپ نگاہ کی حفاظت کرو آپ کو خود دل کرنے لگے گا بس کام کیا کرو کہ بھائی جہاں آپ کا دل لگتا ہو کسی اللہ والے کے پاس آنا جانا شروع کر دو مگر اللہ والا واقعی اللہ والا ہو جعلی پیروں کی طرح نہ ہو جیسے آپ نے حالت نے سنایا تھا کہ ایک شخص تھا اس وہ جو ہے اس نے گاؤں گاؤں دیہات والے کی ٹی سے اس کو لوٹنا شروع کر دیا اپنے جو جعلی تیروں کی جو حرکتیں ہوتی ہیں تو وہ تھا ذرا کسی اللہ والے کا صحبت یافتہ پھر بھی اس کے چکر میں آ گیا تو اس نے جا کے اس کو کہا کہ ہم تمہیں تمہاری طرف سے نماز بھی ہم پڑھیں گے یہ ترفتار بھی ہم پڑھیں گے وہ اس کو خوب کھانے وانے کھلاتا تھا نے کہا ہم سب کام تمہاری طرف سے کریں گے اس نے سوچا جب سب کام یہ ہماری طرف سے کرتا ہے یہ تھوڑا سستا سودا ہے تو ہم کہاں ہم تمہارے نام اپنا ایک کھیت لکھ دیتے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جلدی دکھاؤ کہاں کھیت ابھی دونوں چلے بارش کا موسم تھا تو کھیتوں کے درمیان ایک پگڈنڈی تھی بنا دیتے چلنے کے لیے تو کیچڑ اس کے اوپر ہو گئی تھی اچانک تیس سال کا پیر پھسلا وہ دڑام سے گر پڑے تو یہ اس کو پھر اپلائی اس نے اس کے پیپر پہ ایک لاکھ اور ماری زور سے اس نے کہا کہ والے تو میری طرف سے کل فراد پہ چلے گا یہاں ایک فٹ کی تو کوئی چل نہیں سکتا میری طرف سے تو کل فراد پہ چلے گا تو ایسا ایسا تیر مت بناؤ کسی اللہ والے سے تعلق کرو دیکھو کہ بھائی شریعت اور سنت کے مطابق اس کا عمل ہو اس کا ظاہر بھی بنا ہوا ہو اس کا باطن بھی شریعت اور سنت کے مطابق ہو پھر کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو کسی اللہ والے کا کسی سلسلے سے تعلق ہو اس کا یہ نہ ہو کہ خود بابا بن کے بیٹھ گیا ہو جو عربی جانتے ہیں مولانا حضرت ہمارے فرماتے تھے لاتا بابا ملا بابا لو لاتا بابا اس کو بابا مت بناؤ جس کا اپنا کوئی بابا نہ ہو <laughs> تو یہ دیکھ لو کہ کچھ بہت سے آج کل جو ہے یہ ٹیبل میں اور ٹی وی کے اندر مزا کرے اور ٹاکرے اور عجیب عجیب جہالت کے کام ہو رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین ان سے سیکھتے ہیں ہم تو ان سے دین سیکھتے ہیں ہم ان سے اذان کی دعا سیکھتے ہیں ٹی وی سے میرے حضرت فرماتے تھے غلط و عادت کی بات کیا سبحان اللہ حضرت فرماتے تھے کہ ایک بچے کا پخانا کوئی شخص کسی چمچے سے صاف کر کے آپ کے سامنے اور اس کو پھینکے اور پھر اس کو خوب دھو کے چمکا کے بہت صاف ستھرا صاف کر کے اور آپ کے سامنے حلوا لا کے پیش کرے کہ آپ اسے اس چمچے سے حلوہ کھائیے آپ کی آپ کی طبیعت دوبارہ کرے گی تو یہ ٹی وی کیبل اور یہ سب کچھ نیٹ وغیرہ یہ اکثر اکثر جو ہے ان میں وہی لوگ آتے ہیں پیشاب پکانا کا کھانا ہے یہ چیز اس کے ذریعے دین اگر پھیلتا ہوتا اب میری بات کا جواب دیجیے یہ تو حضرت کی بات تھی جو سردار ہے لیکن میری بات کا جواب دیجیے کہ اگر کیبل ٹی وی اور میڈیا سے دین پھیل رہا ہوتا آپ مجھے قسم کھا کر بتائیے کہ دین پہلے زیادہ بہتر تھا کہ آج زیادہ بہتر تھا آج جب دینی زیادہ ہے پہلے تب دینی زیادہ تھی تو اگر اس کیبل اور ٹی وی سے دین پھیل سکتا ہوتا تو آج دین زیادہ کیوں نہیں تھی اس لیے یہ قدیل ہے اس بات کی کہ ان ان گناہوں کے آلوں سے دین نہیں پھیلتا اکبر اللہ آبادی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ نہ کتابوں سے نہ واضحوں سے نہ زر سے پیدا اور اس میں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں نہ ٹی وی اور کیبل سے پیدا <laughs> اگر تو وہ کافی نہیں بنے گا لیکن سمجھانے کے لیے میں نے ادھر کر دیا کہ ٹی وی اور کیبل سے بھی نہیں پھیلے گا بھی نہ کتابوں سے نہ واضحوں سے نہ زر سے مانی دولت نہ زر سے پیدا تین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے بزن بزرگوں کے پاس آنا جانا رکھو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت خود کو ملی تمہیں کہاں گناہوں کے علاقے میں پڑا تھا ایک بزرگ جا رہے تھے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ میں آپ کا کیا کیا فدا کر دوں کہ جو آپ مجھ کو مل جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ الحمان سے آواز آئی دونوں جہان مجھ پر فدا کر دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان فدا کرنے کے باوجود بھی سستے ہیں تو ان بزرگ کا فیصلہ دے دو ہم سے تو دنیا قربان نہیں ہوتی انہوں نے دونوں جان خدا کرنے کو فرمایا تو کیا کرتے ہیں اللہ سے قیمتیں پھر ہر دو عالم گھستے ہی اللہ آپ نے اپنی قیمت دو عالم بتائی ہے ارے نرف بالا جم ارانی ہوں ارے ابھی تو بہت سستے معلوم ہو رہے ہیں آپ آپ اپنے نرف اور بڑھائیے وقت اتنا نہیں ہے اتنا میں آپ کو اور مزے مزے کی باتیں سناتا ہوں اب بہت لیٹ ہو جاتا ہے بعد سے بات یاد آتی رہتی ہے حضرت والا کی پچھلی سنائے ہوئے خیر تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اب اب دوسرے بزرگ کیا فرماتے ہیں جنادے چند دادم جا خریدم ہم نے گناہوں کے چند چندر پتھر چھوڑے جنادے چند دادم جا خریدم اللہ عجب اجب جا خریدم اللہ تعالیٰ نے اپنی قیمت کیا رکھی ہے دوستوں تکوا ہوا کہ تقوا اختیار کر لو اور میری دوستی حاصل کر لو ان اولیاء بھی متقون میرا دوست وہ ہے جو متقی ہے بس اور تقوا سے رہنا کتنا آسان کہ کام نہ کرو اور مزدوری دے دو کام نہ کرو بھائی گناہ تو کرنا پڑتا ہے نا اب اللہ بھر مارے گناہ مت کرو یہ کام مت کرو وہ کام مت کرو آرام سے بیٹھو تو آرام سے بیٹھو اور مزدوری لے لو ہماری دوستی لے لو جو تو میرا فصد میرا فلک میرا زمین میری ارے تو نہیں میرا تو کوئی شہ نہیں میری اللہ ہی دل میں نہ آیا اللہ سے تعلق نہ نصیب ہوا تو اس جہان کو ہم لے کے کیا کریں گے اس جہان کو لینے کے باوجود بہت سے لوگوں کو دیکھا سیٹوں کو دیکھا ہم نے آنسو سے روتے جاتے ہیں ہم نے بہت سے واقعات دیکھے حضرت کے پاس کیسے بڑے بڑے مالدار لوگ اور اندر خانے معلوم ہوا کہ وہ آنسو سے رو رہے ہیں کوئی اولاد سے پریشان ہے کوئی کاروبار سے پریشان ہے کوئی بیماریوں سے پریشان ہے کوئی کس سے پریشان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو پریشان نہیں رکھتے ہیں پریشان لا ولا غم جنون اللہ تعالیٰ اپنے اولیا کو نہ خوف ہونے دیتے ہیں نہ ان کو حق میں غم دیتے ہیں ان کو غم ہوتا ہے ایک غم ہوتا ہے میں کس طرح اپنے اللہ پر فدا ہو جاؤں کیسے اپنے اللہ کو راضی کر دوں اور اللہ کے ساتھ منع کی باتوں سے کیسے بچ جاؤں ہے تو یہ ہے نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا آپ آنا جانا شروع کریں گے تو بزرگ فرما رہے تھے کہ جماعت چند دادن جہاں کرے اللہ ہم نے گناہوں کے کن پر پتھر چھوڑے بتائیے اللہ ہم سے تو قیمتی چیز نہیں رہا ہے اللہ ہم سے بری چیز چھوڑوا رہا ہے اسی کو اگر فرماتے تھے کہ بتائیے گنا اچھی چیز ہے یا بری چیز بری چیز ہے پھر فرماتے تھے کہ بتائیے کہ بری چیز کو جلد چھوڑنا چاہیے یا دیر سے چھوڑنا چاہیے جلد چھوڑنا چاہیے تو بس فوراً گناہوں کو ہم چھوڑ دیں تو فرماتے کہ اللہ ہم سے جو قیمتی کی چیز نہیں چھوڑوا رہے ہماری دولت نہیں چھڑوا رہے ہماری جان بھی نہیں لے رہے نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے ان کو تجھ سے ہونے ارما چاہیے اپنے دل کا فون کر لو جو اللہ کی منع کی باتیں ہیں ان سے رک جاؤ بس خود متقل ہو گئے اور اگر کوئی بھی تم سے خطا ہو جائے اب تو بن جائے کثرت توہدہ روزانہ حضرت فرماتے تھے عشاء کے چار فرض کے بعد دوپہر سے پہلے دو رکعت تم پڑھ لو دو سنت سب کرتے ہیں دو رکعت اسی میں تعجب کی نیت بھی پڑھ لو کر لو اسی میں سلاط توبہ کی نیت بھی کر لو اسی میں سلاط حاجت کی نیت بھی کر لو تو توبہ بھی کر لو کہ اللہ کل سے لے کے آج تک جتنے گنا کیے اللہ سب معاف فرما دیجیے کہ فرمایا کہ one day dry cleaning service ہے آج لیجیے کل لیجیے کل سے لے کے آج تک کے سارے گنا کپڑے صاف ستھرے سب صاف ستھرے پاک صاف ہو گئے اس میں کیا مشکل ہے بھائی اتنا تو کام کر لو دو رقم کر کے اللہ سے مانگ لو کہ اللہ مجھ سے گرا نہیں چھٹکے آپ اپنی مہربانی فرما دیجیے کیونکہ یہ ناکانی کا راستہ ہے یہ خسارے کا راستہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں کہاں جانا کدھر چاہیے حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں قدم سے مرکز نظر سے دنیا کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھ رہا ہے ارے ابھی قدر سامنے ہے وہاں کی تیاری کی فکر نہیں نظر سو دنیا ہے ہر وقت ہمارا بتائیے قبر ہمارے قریب ہو رہی نہیں ہو رہی ہم اگلے جہان کی تیاری میں مصروف ہونا چاہیے کہ جہان کی تیاری میں مصروف ہونا چاہیے بھائی ہم نہیں کہتے آپ کاروبار بھی کیجیے نوکری بھی کیجیے بیوی بچے بھی پالیے ان سے محبت بھی کیجیے رشتے داروں کے حوصلے بھی ادا کیجیے طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیجیے ہاں، اگر عزیز سے ملنے جا رہے ہیں وہاں نامرم ہیں ان سے کہہ دیجیے بھائی ہم نے اب سردہ شروع کر دیا ہم اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو گئے اب ہم معاشرے کے نہیں رہے اب نفس و شیطان کے نہیں رہے کیونکہ ہمیں ہمارا سب سے بڑا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اے خدا او باوتا رحم تم رکھتا بر جفا اے اے باوفا اللہ تعالیٰ ایسا باوفا ذات ہے نہ دنیا میں بندوں کا ساتھ چھوڑتا ہے نہ قبر میں بندوں کا ساتھ چھوڑتا ہے نیک بندوں کے لیے قبر وسیع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وسیع کر دیتے ہیں جنت کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں جہاں سے اس کو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور اپنا مقام مجھ کو نظر آتا ہے اپنا ٹھکانا نظر آتا ہے تو اس کو اور اشتیاق ہوتا ہے ہم تو کیا کرتے ہیں مردوں کے اکثر لوگ سرخانے میں رکھوا دیتے ہیں بس ابا کی میتھ مطلب خانے میں پڑی سڑ رہی ہے اور بڑے بیٹے صاحب کو امریکہ میں فلائٹ نہیں مل رہی تین دن بعد فلائٹ ہے دو دن کا سفر کر کے اٹھارہ گھنٹے کی فلائٹ کر کے وہ آئیں گے تب ابا کو مردہ خانے سے نکالا جائے گا پھر قبر میں ڈالا جائے گا بتائیے یعنی دس دس سال پلٹ کے ابا کی شکل نہیں دے گی مر گئے تو اب ان کو مزید سزا دینے کے لیے میت مردہ خانے میں رکھ دیا بتائیے کہ ظلم ظلم کے اوپر اسی لیے مردے کو جلدی بچانے کا حکم ہے کہ جیسے بھی انتقال ہو جائے فوراً اس کو بتنانے کی فکر کرو جلد از جلد نہ جمعے کے اجتماع کا انتظار کرو نہ کسی اور اجتماع کا انتظار کرو نہ رشتے داروں کا انتظار کرو کیونکہ میت کو تکلیف ہوتی ہے خصوصاً کا نیک میت جو ہوتی ہے اس کو احتیاط ہوتا ہے اسی لیے ایسا تانوی نے فرمایا کہ جب مردے کو اختیار ہوتا ہے اپنا ٹھکانا دیکھتا ہے جنت تو خوش ہو جاتا ہے اب اس تو ہے جلدی کہ میں اپنے اچھے ٹھکانے پہ پہنچ جاؤں آج وہ جیت رہیں گے اس لیے منع ہے جیسے ہی انتقال ہو جائے جس جگہ انتقال ہو جائے اسی جگہ اس کو قریب ترین قبرستان کے اندر دفنا دو آبائی گاؤں بھی نہیں لے جاؤ کیونکہ سب آخرت میں کہاں سے اٹھائے جائیں گے سب ایک ہی جگہ ہوں گے کوئی کہیں بھی دفنایا جائے گا ہوگا ایک ہی جگہ تو اس لیے شریعت کا حکم بھی ہے تو فرمایا کہ نظر قدم سو نرقت نظر سیو دنیا کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے ارے کس کو فکر آ کرو یہ بھی نہیں ہو رہی تو کسی بھائی اللہ والے سے تعلق کر لو آنا جانا اس کے پاس رکھو انشاءاللہ شاء آپ کی طبیعت خود کیا ہوگی آپ کہیں گے کہ یہ جس طرح اس نے اس کو رشوت چھوڑنی نہیں پڑی چھوڑ کے وہ خوش ہو گیا کہ میں اس سے بچ گیا اس طرح انشاءاللہ شاء آپ کو ایک دن خوشی محسوس ہوگی کہ میں برے راستے سے بچ کر اچھے راستے پہ آ گیا کامیابی کے راستے پہ آ گیا بس ایک بات یہ ہے نظر کی حفاظت میں رحضت فرماتے تھے چاروں اعمال کا سردار ہے نگاہ کی حفاظت جو کر لے گا اکثر حضرت والا نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ جو شخص ایک ہی کام کر لے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے کسی نامحرم کو مت دیکھے نہ بازار میں چلنے والی نہ موبائل کی ننگی فلمیں نہ ٹی وی نہ کیبل اور نہ ہی اپنے نامحرم رشتے دار سب کے سب دیکھو اگر ان کو دیکھو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہو جاؤ گے ثابت کر دیا نا نافرمان ہو جائے گا نا جو اللہ کا نافرمان ہوگا تو اس کو کہیں چین نہیں ملے گا دل گلوستان تھا تو ہر شرفے تپکتی تھی بہار دل بیابا کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا اللہ نہیں ہے دل میں بس کہیں اس کو چین نہیں ملے گا فرماتے تھے آ یقے در کنج مسجد مت شاد وہاں یقے درگاہ پھر ہو نام مراد اگر اللہ کے لیے یہ ہے تو مسجد کی چٹائی پر اور چٹنی روٹی کھا کر بھی اس کو شاہوں کی طرح مزہ مزائے شاہانہ بھی دل گزارے گا دل اس کا غنی ہوگا اور اگر اللہ کو ناراض کی ہوئے ہے تو سوچوں بنگلوں اور کوٹھیوں کے اندر اور مالوں کے ڈھیروں کے اندر کا دل آکاش میں مبتلا ہوگا یاد رکھیے مال و دولت اور یہ ایسے عزرت کے اظہار اور یہ ترقیات سے منع نہیں کرتے سب چیز لیجیے لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض مت کیجیے اللہ کو ناراض کر کے مال حاصل نہ کیجیے اللہ کو ناراض کر کے کوئی ایسے عزرت حاصل نہ کیجیے بس یہ منع ہے تو اللہ اور رسول کا نافرمان ہو گیا اور دوسرا بخاری شریف کی حدیث ذنع آئین نظر یہ آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی بس یہ آنکھوں کا گنا کر رہا ہے کہاں زنا آنکھوں کا گنا کرنے والا کہاں اللہ کا دوست ہو سکتا ہے کہاں اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اس میں بھی بس نہیں نشکار شریف کی حدیث میں ہے لان اللہ ناظر اول منظور یاد رکھیے کہ جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نا سے نہیں کی چاہے وہ گھر کے نامہ رشتے دار ہوں چاہے وہ باہر بازار میں پھرنے والی ننگی عورتیں اور کا عورتیں ہوں چاہے وہ T V cable V C R یا موبائل ہوں فون بھی ہو اپنی نگاہ کی جو حفاظت نہیں کرے گا اللہ کے رسول کی لانت کی بدعا ہے اس کے لیے مشکل شریف اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ عالم بیٹھے ہیں کسی بھی عالم سے بارو باروفا میں جا کے پوچھ لیجیے اور جو اللہ کے رسول نے بدعا فرمائی ہے اس کے لیے لان اللہ ناظر اگر منظور رہی لئی کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت نہ کرے نہ محرموں کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر لانت فرمائے آج ہم کسی مسکنڈے کی بتیا کو دیتے ہم تو ہم ڈر جاتے ہیں رات بھر میں نہیں آتی کہ اس نے بتیا دے دی ہمیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کافر جن کافروں نے تصدیق کی کہ آپ سچے ہیں امین ہیں اور آپ کے آپ ہر کے جھوٹ نہیں بول سکتے ان کی ان کی تصدیق کافروں نے کی ہم مسلمانوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے اللہ اور رسول کی جس پر لانت ہوگی سوچے تو صحیح کہ کہاں جائے گا کہاں اس کو چین ملے گا میرے حضرت فرماتے تھے کہ دنیا کا سیاسی پناہ کا مجرم ہو اس کو یہاں سے برطانیہ جا کے پناہ مل جائے گی امریکہ جا کے پناہ مل جائے گی ساؤتھ افریقہ جا کے پناہ مل جائے گی لیکن اللہ کا جو مجرم ہوگا اس کو ساری کائنات میں کہیں پناہ نہیں ملے گی ہر جگہ وہ چین اور پریشان رہے گا تو کیوں نہ دوستوں آسانی اور مزیداری اور اللہ کے سرما بازاری کا راستہ ہم اختیار کریں اور کہہ دو کہ نہیں ہو کسی کا تو کیوں ہو کسی کا انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہو ہم اللہ کے ہیں اللہ ہمارا ہے یہ معاشرے کے نہیں ہیں پہلے ہم اللہ کے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے بھی ہیں ہم اپنے بیوی بچوں کے بھی ہیں لیکن پہلے ہم اللہ کے ہیں پہلے اللہ کا حکم چلے گا اس حکم کے بعد ہیں اگر قانون فرماتے تھے کہ عقل پر شریعت کو غالب کرو شریعت پر فرماتے تھے طبیعت پر شریعت عقل کو غالب کرو طبیعت پر عقل کو غالب کرو اور عقل پر شریعت کو غالب کرو طبیعت ساری ہے گناہ کرنے کی لیکن عقل سے سوچو کہ کتنے بڑے مالک کی ہم نافرمانی کر لیں ہیں اور اس کے بعد اس عمل کو جانچ بھی لو شریعت میں کہ شریعت کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ ایک عمل جو بتا دیا یہ سردار سردار العمال تھا اب جس کے پاس یہ کتاب نہ ہو یہ بھی لے لیں اور انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی تین عمال بھی پیش کر دوں گا یہ کتاب آپ کے یہاں ہے اور ہے ابھی نہیں ہے اچھا یہ منگا کے رکھا آپ کے یہاں یہ اور یہ اصلاح اخلاق یہ کتاب یہ لازماً اپنے یہاں بیس پچیس کی تعداد میں رکھا کریں یہ اصلاح اخلاق ہے بھائی یہ اپنے اندر انسان کے اندر بری بری عادتیں جیسے غصہ ہے جس سے گھر بگڑ جاتے ہیں غصہ ایک ایسا مرض ہے روحانی کہ جس سے گھر کے گھر جل جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو غصے نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اور بعد میں خود بھی رو رہے ہیں اور بچے بھی رو رہے ہیں غصہ بہت برا مرض ہے والدین سے بدتمیزی ہو جاتی ہے بڑوں سے اساتذہ سے بدتمیزی ہو جاتی ہے ایسے غیبت کا مرض ہے غیبت کے مرض کو ہم کچھ سمجھتے نہیں اس کی برائی کر دی اس کی برائی کر دی اور غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ کسی کی برائی کرے تو یہ اس کو منع کرے کہ بھائی تم برائی کر رہے ہو غیبت ہے تو پتہ نہیں ہم تو وہ بات بیان کر رہے ہیں جو اس میں ہے ہم تو سچ میں رہے ہیں تو کسی کو میرے دوستوں کسی کو غیبت کہا گیا ہے کہ کوئی بھائی کے پیچھے اس کی برائی کرنا تو یہی تو ہے اس برائی جو اس کے اندر موجود ہو اس کو اس کے پیچھے بیان کرنا ہی یہی بند ہے اور اگر اس کے اندر یہ نہ ہوئی اور برائی بیان کی ہو تو تو اس سے بھی بڑا جرم ہے اس سے بھی بڑا گنا ہے تو غربت کا گنا ایسے ہی کسی کو حسد کا گنا ہے کسی کے اندر بدنگاہی کا مرض ہے کسی کے اندر دھوپ بولنے کا مرض ہے کسی کے کچھ ہے تو اس اس رسالے کا مطالعہ کرنے سے اپنے اندر اس کمزوری کا آہستہ آہستہ بار بار کرنے سے ادراک ہو جاتا ہے تو کیونکہ پرانے پاک کا حکم ہے وہ ضرور ہوا اس بتا دینا کہ باہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو سو کانٹے اگر چھلے ہوئے ہوں کسی کے اور ڈاکٹر ننانوے کانٹے نکال گئے اور کہ ننانوے کو ہم نے نکال دیا اور جائیے آرام سے ایک کانٹے کو گیا آپ کہیں گے نہیں بھائی ایک کانٹا بھی نکالو یہ تو مجھے پورے جسم کے بے چین کیے ہوئے ایسے ہی جب تک سو فیصد گناہوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک کامل چین ہم کو نہیں ملے گا کامل سکون نہیں ملے گا عبادات کے اندر مزہ نہیں آئے گا تعداد میں جی نہیں لگے گا اس لیے جس طرح ظاہری گناہ کو چھوڑنا ہے ایسے ہی اس کے اندر کچھ باتیں گناہ لکھے ہوئے ہیں اصلاح اخلاق اس کا نام ہے میرے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم فرمایا ہے اس کا مطالعہ آپ یہ فریق صاحب سے ابھی یہ بھی نہیں ہے آپ کے یہاں تو ابھی آپ سے ہاں، اچھا تو آپ مجھے اطلاع کر دیا کریں میں یا آپ اتوار کو آنے سے پہلے کہہ دیں میں آپ کے لیے منگوا کے رکھ لوں گا یا آپ سبھی حساب سے یہ رسالہ بھی لے لیں اگلی دفعہ اور یہ ولی اللہ بنانے والے چار اعمال جو ابھی جس میں سے ایک عمل بیان کیا گیا انشاءاللہ تین اعمال اگلے ہفتے بیان کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ سب حضرات لے لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حج کا زمانہ ہے جو حضرات حج پہ جا رہے ہوں کیا ان کے دوست احباب کوئی حج پہ جا رہے ہوں جاننے والے ان کو یہ شریف شریفین کے آداب یہ میرے حضرت والا رحمۃ اللہ کا تعلیف کرتا ہے یہ بھی یہاں سے لے لیجیے ابھی تو جن جن دوستوں کے احباب جا رہے ہوں تو وہ لے لیں کیونکہ یہ مختصر ہیں اگلی دفعہ اور لا دیں گے اور یہ کتابیں بھی یہ حضرت کا واز ہے جو چھاپ لیا گیا ہے گناہ کی دو علامات بزبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب بھی یہاں سے یہ سب چیزیں یہاں سے مفت ملتی ہیں حضرت کی طرف سے یہ سب آزاد لیتے جائیں دے دیجیے پہلے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو فرما لے ہیں ایک ہے تو ایک دے دیجیے کسی کو جن کے پاس ہو ان کو دے دیجیے ان کو دے دیجیے اور یہ بھی اسٹاک میں رکھا کیجیے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں یہ بھی ہمارے حضرت کی تعریف کردہ کتاب ہے دو تو ہیں یہاں پہ یہ لے لیجیے جن کے پاس نہ ہو وہ لے لیں اور خود بھی سنتوں پر عمل کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شروع ہی سے عادت ڈالیں دیکھیے بیج بیج جیسا ڈالیں گے ویسا ہی تو برف نکلے گا ہم لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں ابھی جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر ہم ان کو سمجھائیں گے یہ سب سے بڑی غلطی ہے چھوٹے بچوں کو شروع ہی سے نیکیوں کی عادت ڈالو اور ان کو گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالوں اور ان کی اچھی تربیت کرو یہی یہی بنیاد ہے دیکھو اگر عمارت کی بنیاد توڑی ڈالے تو اس کو تو عمارت کھڑی ہوگی صحیح تو یہ بنیاد ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہماری بنیاد ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں انگریزوں نے دیکھو ہر چیزوں کو پکڑا رکھا ہے مونٹی سری قائم کر دی مونٹی سری کیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو وہ جانتے ہوئے بتاتے ہیں نفسیات کہ یہ چھوٹے بچے جو ہیں جو چھوٹے بچے اپنی اس عمر میں جو چیز کو پکڑ لیتے ہیں وہ ہمیشہ ان کو یاد رہتی ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے تین چار پانچ سال کی بعد ہی باتیں یاد رہ جاتی ہیں نہیں ایسے ہی جو چھوٹے بچے ہیں ہماری بنیاد ہے آج ہم ان کی بنیاد سبھی ڈالیں گے تو انشاءاللہ شاء بڑے ہو کر یہ سمر آور درخت بنیں گے یہ آپ کو خوشی پہنچائیں گے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور اگر ان کی یہ تربیت نہیں کی گئی مگر تربیت ہو محبت کے ساتھ گرمی کے ساتھ سختی کے ساتھ نہیں جہاں سختی ہو وہاں اپنے جس کو اپنا کسی کو بڑا بناؤ اور اس سے مشورہ کرو کہ ہم کہاں سختی کریں اور کہاں نرمی کریں ہر چیز کا اصول ہوتا ہے کہیں سختی چلتی ہے کہیں نرمی لیکن زیادہ تربیت اپنی اولاد کی محبت کے ساتھ کریں نرمی کے ساتھ کریں تو ان کی تربیت آپ کریں گے کل آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور اگر آج ان سے تربیت سے رجحطانی کری یہ بڑے ہو جائیں گے سبھی سمجھ جائیں گے پھر یہی اولاد ماں باپ کو دکھ دیتی ہے پھر ماں باپ کو اذیت دیتی ہے بدتمیزی کرتی ہے نافرمانی کرتی ہے دکھ پہنچاتی ہے اس لیے ان بچوں کو غیر اہم نہ سمجھیں ان کو کوئی اہمیت کے ساتھ یہ سنت کی کتاب اور کسی کے پاس کس کو چاہیے آپ کے لیے کسی کو بھائی کسی کے پاس نہ ہو یہ رکھتے رہے آپ یہاں کالی علم بیٹھے ہیں آپ اس کو بتا کے ہیں آپ کو اور دیں آپ آئیں گے نا اس بار کو ان شاء اللہ یہ ماشاء اللہ یہ ان کے یہاں بیان ہوتا ہے لیکن ان کی فکر اور ان کا یہ اہتمام دیکھے کہ ہمارے یہاں وہاں بھی آتے ہیں مجلس میں تین قربانی سے حاصل ہوتا ہے یاد رکھو تین قربانی سے محنت سے دنیا کی بھی ہر چیز محنت سے حاصل ہوتی ہے لیکن دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہاں؟ اور حبیب سے بات میں ہے ان نہ لیت لبل لوں کما یت اج او رزق اپنے مرد یعنی کھانے والے کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے موت جیسے انسان کو جال ہوتی ہے جب اس کا وقت آ جاتا ہے وہ کہیں بھی ہوگا ہوا میں بھی ہوگا وہاں بھی موت آ جاتی ہے نا اس کا وہیں وقت تھا وہاں ایسے جس بھی اللہ تعالیٰ اپنے بدے کو ایسے پہنچاتے ہیں تو اس لیے کیا کہہ رہا تھا یہ ہاں لیکن میں بھی کہہ رہا تھا کہ دنیا کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح پہنچا دیتے ہیں بے محنت کو بھی پہنچا دیتے ہیں لیکن دنیا دین جو ہے دین وہ کشتے رکھا اللہ نے کہ جتنا کماؤ گے جتنی مشقت کرو گے جتنا مجاہدہ کرو گے اللہ کے راستے میں جتنی محنت کرو گے اتنا دین اللہ تعالیٰ تم کو پہنچائے گا اس لیے دین کے لیے محنت کرنا ضروری ہے تھوڑی بہت محنت ہم نہیں کہتے کہ آپ سارا وقت یہ نکل جائے آپ مگر تھوڑا بہت کیونکہ اتنا بیان ہوتا ہے لیکن ماشاء اللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پابندی کے ساتھ ہمارا گھر بہت دور ہے پھر بھی یہ وہاں ماشاء اللہ اتوار کو ہماری مجلس ہوتی ہے گھر کی نماز کے بعد یہ ایک اتنی دن وہاں پہنچتے ہیں ماشاء اللہ وہاں پابندی سے اور بالکل وقت پہ پہنچتے ہیں نماز وہاں پڑھتے ہیں نماز کے بعد مجلس شروع ہوتی ہے تو دین جو ہے محنت سے آتا ہے بس دعا کر لیجیے اللہ مسلم صحیح بنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا اللہ نے کچھ عرض کر دیا محض اپنے قلع سے قبول فرما دیجیے اور عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے کہ اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ اللہ آپ ہم کو اپنا بنا دیجیے کیا اللہ اپنے کرم سے اپنا بنا لیجیے کیا اللہ اپنے کرم سے اپنا بنا لیجیے ہمیں جز فرما لیجیے اور ہمیں اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی بلا اجتماع عطا فرما دیجیے کہ اللہ ان اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں اے اللہ ہماری دعاؤں کو میں فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے جو رزق کی تنگی میں ہے اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما دیجیے جو بیمار ہیں ان کو شفا کام عاجل آج عطا فرما دیجیے اے اللہ جو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو مبتلا ہے آپ عالم الغیب ہیں سب کے حالات آپ جانتے ہیں اللہ ہم سب کے لیے آپ سے جیت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں مقاصد حسن ہمیں بامراد فرما دیجیے اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتوں سے نواز دیجیے جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد صالحہ سے نواز دیجیے جن کی اولاد ہے اللہ ان کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہم ان کو نیک اور صالح بنا دیجیے اللہ دونوں جہاں کا ٹکڑا مجبور ہو چکا ہے